ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد یہ اس لیے کہ ان کے پیغام بر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہماری رہنمائی انسان کریں گے بس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی اور اللہ بڑا بے نیاز اور تمام تعریفوں کا سزاوار ہے